اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو چھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا